بنی اسرائیل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو ہم نے با بنایا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسا کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں بتا دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین شام میں خرابی کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے پھر جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے نہایت زور والے وہ گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تم کو زیادہ بڑی جماعت بنا دیا اگر تم اچھا کام کرو گے تو تم اپنے لیے اچھا کرو گے اور اگر تم برا کام کرو گے تب بھی اپنے لیے برا کرو گے پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اور بندے بھیجے کہ وہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں گھس جائیں جس طرح وہ اس میں پہلی بار گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو برباد کر دیں بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو منکرین کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے اور وہ بشارت دیتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور انسان برائی مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنا چاہیے اور انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو اور ہم نے ہر چیز کو خوب کھول کر بیان کیا ہے اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا پڑھ اپنی کتاب آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے اور جو شخص بے راہی کرتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوش عیش لوگوں کو حکم دیتے ہیں پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تب ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور نو کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں اور تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے جو شخص آجلا دنیا کو چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ٹھہراتی ہے وہ اس میں داخل ہوگا بدحال اور راندہ ہو کر اور جس نے آخرت کو چاہا اور اس کے لیے دوڑ کی جو کہ اس کی دوڑ ہے اور وہ مومن ہو تو ایسے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی ہم ہر ایک کو تیرے رب کی بخشش میں سے پہنچاتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی اور تیرے رب کی بخشش کسی کے اوپر بند نہیں دیکھو ہم نے ان کے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دی ہے اور یقیناً آخرت اور بھی زیادہ بڑی ہے درجے کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا ورنہ تو مضموم اور بے کس ہو کر رہ جائے گا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے ان میں سے ایک یا دونوں تو ان کو اف نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے نرمی سے عج کے بازو چکا دو اور کہو کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو اور فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا اندھا ہے اور اگر تم کو اپنے رب کے فضل کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہے ان سے ایراض کرنا پڑے تو تم ان سے نرمی کی بات کہو اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ اور آجز بن کر رہ جاؤ بے شک تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے اور زنا کے قریب نہ جاؤ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور جس جان کو خدا نے محترم ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق پر اور جو شخص نا حق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے بس وہ قتل میں حد سے نہ گزرے اس کی مدد کی جائے گی اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر جس طرح کے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کرو بے شک عہد کی پوچھ ہوگی اور جب ناپ کر دو تو پورا ناپو اور ٹھیک ترازو سے تول کر دو یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے اور ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کی تم کو خبر نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کی آدمی سے پوچھ ہوگی اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتے ہو یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو تمہارے رب نے حکمت سے تمہاری طرف وہی کی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور راندہ ہو کر کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن کر دیے اور اپنے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیں بے شک تم بڑی سخت بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں لیکن ان کی بیزاری بڑھتی ہی جاتی ہے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور راستہ نکالتے اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں ساتوں آسمان اور جو ان میں ہے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھتے بلا شبہ وہ حلم والا بخشنے والا ہے اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے اور ہم ان کے دلوں پر پردہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ اس کو نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں اور جب تم قرآن میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو وہ کس لیے سنتے ہیں اور جب کہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو دیکھو تمہارے اوپر وہ کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں یہ لوگ کھوئے گئے وہ راستہ نہیں پا سکتے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی اور ریزا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو اٹھائے جائیں گے کہو کہ تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی چیز جو تمہارے خیال میں ان سے بھی زیادہ سخت ہو پھر وہ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا تم کہو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے پھر وہ تمہارے آگے اپنا سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کب ہوگا کہو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب آ پہنچا ہو جس دن خدا تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار پر چلے آؤ گے اور تم یہ خیال کرو گے کہ تم بہت تھوڑی مدت رہے اور میرے بندوں سے کہو کہ وہی بات کہیں جو بہتر ہو شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا رب تم کو خوب جانتا ہے اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے اور ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور تمہارا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور دی کہو کہ ان کو پکارو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے وہ نہ تم سے کسی مصیبت کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ وہ اس کو بدل سکتے ہیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہو جائے اور وہ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں واقعی تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے اور کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس چیز نے کہ اگلوں نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے سمود کو اوٹنی دی ان کو سمجھانے کے لیے پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا اور نشانیاں ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے اور وہ رویا جو ہم نے تم کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی جانچ کے لیے تھا اور اس درخت کو بھی جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ان کی غائیت سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے کہا کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اس نے کہا ذرا دیکھ یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کو کھا جاؤں گا خدا نے کہا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا ساتھی بنا تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلا ہے اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے تو اپنی آواز سے ان کا قدم اکھاڑ دے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور ان کے مال اور اولاد میں ان کا ساجھی بن جا اور ان سے وعدہ کر اور شیطان کا وعدہ ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا اور تیرا رب کار سازی کے لیے کافی ہے تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو بے شک وہ تمہارے اوپر مہربان ہے اور جب سمندر میں تم پر کوئی آفت آتی ہے تو تم ان معبودوں کو بھول جاتے ہو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے پھر جب وہ تم کو خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم دوبارہ پھر جاتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کیا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ خدا تم کو خشکی کی طرف لا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے پھر تم کسی کو اپنا کارساز نہ پاؤ یا تم اس سے بے ڈر ہو گئے کہ وہ تم کو دوبارہ سمندر میں لے جائے پھر تم پر ہوا کا سخت طوفان بھیج دے اور تم کو تمہارے انکار کے سبب سے غرق کر دے پھر تم اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا نہ پاؤ اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے رہنما کے ساتھ بلائیں گے پس جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور بہت دور پڑا ہوگا راستے سے اور قریب تھا کہ یہ لوگ فتنے میں ڈال کر تم کو اس سے ہٹا دیں جو ہم نے تم پر وہی کی ہے تاکہ تم اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب کرو اور تب وہ تم کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہم نے تم کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ جھک پڑو پھر ہم تم کو زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب ہیں اس کے بعد تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے اور یہ لوگ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑنے لگے تھے تاکہ تم کو اس سے نکال دیں اور اگر ایسا ہوتا تو تمہارے بعد یہ بھی بہت کم ٹھہرنے پاتے جیسا کہ ان رسولوں کے بارے میں ہمارا طریقہ رہا ہے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا اور تم ہمارے طریقے میں تبدیلی نہ پاؤ گے نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک اور خاص کر فجر کی قرت بے شک فجر کی قرت مشہود ہوتی ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ نفل ہے تمہارے لیے امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کرے اور کہو کہ اے میرے رب مجھ کو داخل کر سچا داخل کرنا اور مجھ کو نکال سچا نکالنا اور مجھ کو اپنے پاس سے مددگار قوت عطا کر اور کہو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا اور ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے اور ظالموں کے لیے اس سے نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا اور آدمی پر جب ہم انعام کرتے ہیں تو وہ ایراض کرتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے کہو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہے اور وہ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وہی کے ذریعے تم کو دیا ہے پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ مگر یہ صرف تمہارے رب کی رحمت ہے بے شک تمہارے اوپر اس کا بڑا فضل ہے کہو کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کا مضمون طرح طرح سے بیان کیا ہے پھر بھی اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دو یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو جائے پھر تم اس باغ کے بیچ میں بہت سی نہریں جاری کر دو یا جیسا کہ تم کہتے ہو ہمارے اوپر آسمان سے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو لا کر ہمارے سامنے کھڑا کر دو یا تمہارے پاس سونے کا کوئی گھر ہو جائے یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے جب تک تم وہاں سے ہم پر کوئی کتاب نہ اتار دو جسے ہم پڑھیں کہو کہ میرا رب پاک ہے میں تو صرف ایک بشر ہوں اللہ کا رسول اور جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے کہو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہے اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہے اور جس کو وہ بے راہ کر دے تو تم ان کے لیے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے اور ہم قیامت کے دن ان کو ان کے منہ کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے یہ ہے ان کا بدلہ اس سبب سے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈی اور ریزا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان کے مانند دوبارہ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس پر بھی ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے کہو کہ اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ہاتھ روک لیتے اور انسان بڑا ہی تنگ دل ہے اور ہم نے موسا کو نو نشانیاں کھلی ہوئی دیں تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو جب کہ وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا کہ اے موسا میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے موسا نے کہا کہ تو خوب جانتا ہے کہ ان کو آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے اتارا ہے آنکھیں کھول دینے کے لیے اور میرا خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے پھر فرون نے چاہا کہ ان کو اس سرزمین سے اکھاڑ دے بس ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور وہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے اور ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تم اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اس کو ہم نے بتدریج اتارا ہے کہو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ وہ لوگ جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب وہ ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گرتے ہیں اور قرآن ان کا خوشبو بڑھا دیتا ہے کہو کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو اس کے لیے سب اچھے نام ہیں اور تم اپنی نماز نہ بہت پکار کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے چپکے پڑھو اور دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور تم اس کی خوب بڑائی بیان کرو